الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فان رجل من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال كنا في مجلس فطلع علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى رأسه أثر مائل فقلنا يا رسول الله نراك النفس فقال فقال عجل ثم القوم في ذكر الغنى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا باس بالغنى لمن لمن اتقى اتقى الله عز وجل والصحة خير من الغنى والطيب نفس من النعیم او کما قال علیہ سلاد وسلام یہ مشکات شریف کی ایک روایت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑی گئی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ایسی حالت میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک پر پانی کا اثر تھا یعنی تازہ غسل فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما ہوئے یہ دیکھ کر یہ صحابی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ نرا کا طیب نفس ہے یہ اللہ کے رسول ہم آپ کو حشاش حشاش خوش و قرم دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں نام جواب میں نبی کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں سما خادر قوم کی لینا اب روس تو آنے کے بعد تشریف فرما ہو گئے بیٹھے ہیں ابھی آپ کچھ ارشاد نہیں فرما رہے آپ کی وہاں موجودگی اور اس خاموشی کے دوران جو حضرات صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں آپس میں مالداری کا ذکر چھڑا حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی آپس میں گفتگو کرتے تھے حضرت سمورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شمائل کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرات صحابہ کبھی آپس میں اشعار کی لیبے کرتے تھے کسی نے یہ شعر پڑھا کسی نے وہ پڑھا اور اسی طرح زمانے جاہلیت کے واقعات کا بھی تذکرہ ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش تشریف فرما ہوتے تھے کبھی کبھی آپ مسکرا دیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اعلیٰ اور عمدہ اخلاق عطا فرمائے ان کا آلہ خلوق کہنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان بازمت اخلاق کی قرآن پاک میں تعریف فرمائی ہے ان عمدہ اعلی اخلاق میں سے ایک خل توازو اور ان کی ساری بھی تھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں اعلی طریقے سے پائی جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی ولی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ساتھ بھولے بھی رہے ہیں آدمی جو ہوتا ہے نا جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ گھلتا ملتا نہیں ہے بلکہ اس انداز سے ان کے درمیان وہ رہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے وہ گویا اس بات اپنے انداز سے اپنی رویش سے اپنے طور و طریق سے ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ گویا سامنے والوں کو پتا چلے یہ کوئی پی شخصیت ہے وہ ملتا ہی بھول کر نہیں رہتا نبی کریم راستوں اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا اس کے باوجود جب حضرات صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوتے تھے تو گلے ملے رہتے تھے بچوں تک سے آپ دل نہیں کرتے تھے حضرت آنند کا ایک چھوٹا سا بھائی تھا اس نے چڑیا بال بچی تھی اور اتفاق کی بات وہ چڑیا سے کھیلتا رہتا تھا وہ چڑیا مر گئی اور اس کی وجہ سے وہ غمگین بیٹھا تھا منہ بھی سورے ہوئے تو نبی یہ کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے کو فرماتے ہیں یا اباؤ میں ہے یا ابو وہ تمہاری چڑیاں کیا ہوئی ابو عمیر یہ تو کنیت کنیت کسی کے بیٹے کی طرف نسبت کر کے ابا عمیر ابھی تو وہ بچہ تھا لیکن علیہ سراسن دلگی کے طور پر اس کو فرما رہے ہیں تمہارا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عطا فرمائی تھی اس کے پیش نظر حضرات صحابہ کے درمیان گلے ملے رہتے تھے حضرت ان میں صابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے ذریع قدر صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لکھنے کی خدمت انجام دیتے تھے ایک مرتبہ کچھ لوگ نبی کریم حضرت زید نے تعالیٰ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ نبی کریب صاحب کی کچھ باتیں ہم کو سنائی کوئی آدمی بہت صحبت اٹھائے ہوئے ہوتا ہے نا تو جب لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو لوگ ایسے آدمی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فلاں کی صحبت اٹھائی ذرا ان کی باتیں ان کو بتلائیے تو کچھ لوگ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے درخواست کرتے ہیں حدیثنا احادیث رسول اللہ اردو اسلام کی کچھ باتیں واقعات تو حضرت اگر ثابت جواب میں فرماتے ہیں کہ میں یہ کہی کا پڑوسی تھا اور ظاہر پڑوسی کو زیادہ موقع ملتا ہے ملنے جلنے کا اور حضور کے لیے وہی لکھنے کی خدمت کے انجام دیتا تھا جب آپ پر کوئی وہی آتی تھی تو آپ مجھے دیتے تھے میں حاضر ہو جاتا تھا لکھنے کا سامان لے کر اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ساتھ اس طرح رہتے تھے کہ اگر ہم دنیا کا تذکرہ کرتے تو حدود لاتم ہمارے ساتھ دنیا کا تذکرہ کرتے ہم اگر آخرت کا تذکرہ کرتے تو نبی ندیے ہمارے ساتھ آخرت کا تذکرہ فرماتے ہم کبھی کسی کھانے پینے کی بات کا تذکرہ کرتے تو حضرت ہمارے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے یہ سب نبی کریم سلادم کے اعلیٰ درجے کی توازن تھی تو بہرحال اس حدیث میں یہ صحابی کہتے ہیں کہ جب آ کر کریم سلاد تشریف فرما ہوئے بیٹھے تو آپ تو کچھ بول نہیں رہے ہیں لیکن صحابہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان مالداری کا ذکر چھڑ گیا کہ مالداری ایسی چمک دمک والی چیز ہے کہ بس جہاں اور اس کا ذکر چھڑتا رہتا ہے اور لوگوں نے گویا انسانیت کے لیے آج کل تو اور زیادہ ہر زمانے میں اس کا کچھ نہ کچھ شروع رہا ہے لیکن ہمارے زمانے میں تو اللہ کی بنا کہ مال نے ایسی اہمیت اختیار کر لی ہے کہ اس کے سامنے سارے مکانی میں اخلاق سارے کمالات تقوا تہارت علم عمل بزرگی اور نیک اچھے اخلاق کسی کی کوئی حیثیت نہیں ایک زمانہ تھا آپ ہمارے مسلمانوں کا معاشرے میں بھی سماج میں بھی ایک زمانہ تھا کہ جو باخلاق اچھے کمالات والا آدمی ہوتا تھا اس کو سماج میں عزت کا مقام دیا جاتا تھا چاہے پیسہ نہ ہو اور اگر جس نے پیسہ کمایا ہے غلط طریقے سے کمایا ہے تو کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا چاہے لاکھوں کروڑوں کی دولت ہو ایک زمانہ آج یہ آ گیا کہ دو پیسے اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ اجلاسات پھرتا ہے چاہے اس نے حرام طریقے سے حاصل کیے ہو آج حلال حرام کی تمیز بھی نہیں تو بہرحال وہ آج ایک آدمی ہے با کمال ہے اللہ نے علم دیا ہے تقوا دیا ہے تہارت دی ہے سلام نیکی کی ہے اونچے اونچے کمالات اس میں موجود ہیں پیسہ نہیں سلام کرتا ہے کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں اور کوئی مالدار ہے کوئی پیسے والا ہے بس جھک جھک کر لوگ سلام کرتے اللہ حفاظت فرمائے بارہ مالداری کا تذکرہ چلا اور حضور سلادین کی عادت شریف آتی کیا ایسی کوئی بات ہوتی تو اس موقع پر امت کو جس رہنمائی کی ضرورت ہوتی جس ہدایت کی ضرورت ہوتی آپ ارشاد فرماتے اب جب مالداری کا تذکرہ چلا تو آپ خاموش کیسے رہ سکتے تھے نبی اللہ علیہ وسلم نے مالداری کی حیثیت واضح کر آپ رات فرماتے ہیں لابا صبر جو آدمی اللہ سے ڈرے تقوا اختیار کرے اس کے حق میں مالداری میں کوئی غرض نہیں دیکھو نبی کریم وسلم کا جواب کا انداز تو یہ نہیں فرمایا کہ اس کے حق میں مالداری بہت اچھی چیز ہے کمال کی کی چیز تو کہا ہی نہیں ایک آخری درجے کی جو گنجائش ہو سکتی تھی لاباس کوئی وعدہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں یہ بھی کہا کہ جو آدمی تقوی والا ہو اس کے حق میں مالداری بہت اچھی چیز ہے گویا مالداری کی حوصلہ افزائی تو علیہ وسلم نے کی اجازت دیجیے تو بالکل آخری کر لے جیسے کوئی بچہ امتحان میں بالکل آخری نمبر سے پاس ہو تو پاس ہو گیا چلو ایسے یہاں پر بھی لابا سبل رینا لمن جل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے ڈرے تکوا اختیار کرے اس کے حق میں مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی نہیں اب یہ مال کے معاملے میں تقوا کیا ہے تقوا کی تشریح اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل کے سلسلے میں حضرات علماء نے بہت ساری چیزیں کہی ہیں بلا اس کا خلاصہ ویسے لغوی اعتبار سے اور گویا عربی زبان کے اندر لفظ تقوا جو ہے وہ ڈر اور پرہیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عام طور پر تو گویا ہر کام میں آدمی اللہ کا ڈر اور خوف سامنے رکھے لیکن یہ ڈر وہ نہیں ہے جو کسی نقصان پہنچانے والی مزید چیز سے آدمی ڈرا کرتا ہے جیسے سانپ سے ڈرتا ہے شیر سے ڈرتا ہے درندے سے ڈرتا ہے نہیں یہ وہ ڈر ہے جو چھوٹے کو اپنے بڑے کی طرف سے ہوتا ہے ایک بیٹا اپنے باپ کے متعلق کوئی غلط کام جب کرنے کا اس کے دل میں خیال آتا ہے اور اس کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ میرے باپ کو پتا چل جائے گا تو کیا ہوگا اس سے ڈر کر کے وہ اس غلط کام کا ارادہ ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ دیتا ہے ایک شاگرد جب اس کو کسی غلط کام کے لیے دل میں خیال آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سوچتا ہے کہ میری اس حرکت پر میرے استاد مطلع ہو جائیں گے تو میں کیا منہ دکھاؤں گا اس ڈر سے وہ کام کرتا نہیں ہے ایک مریض اپنے شیخ اور پیر سے یہ سوچے کوئی غلط کام کا خیال آیا لیکن اس کے دل میں یہ بھی خیال کہ میرے شیخ کو اگر پتا چل گیا تو کیا ہوگا وہ چھوڑ یہ ڈر جو ہے اسی ڈر کو تقوا سے تعبیر کیا جاتا ہے ایک بندہ بحثیت بندہ ہونے سے جب کسی غلط کام کے لیے اس کا لفظ اس کو بھرتا ہے تو اس وقت یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے بھائی دیکھو استاد اور شاگرد کا معاملہ اور مریض اور شیخ کا معاملہ یا جو ہے باپ اور بیٹے کا معاملہ تو وہ تھا کہ وہاں باپ کو یا استاد کو یا شیر کو ہر وقت پتا نہیں چل سکتا ایسا ایسی شکلیں ہو سکتی تھی کہ ان کو خبر نہ ہو اور یہ اپنا کام کر گزرے لیکن اللہ تعالی کے ساتھ بندے کا جو تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کو جو علم وہی حاصل ہے اس کے پیش نظر یہ ممکن ہی نہیں یہ بندہ کوئی حرکت کرے اور نوز اللہ تعالیٰ کو پتا نہ چلے وہ تو ہر وقت دیکھتا ہے ہر چیز سے واقف ہے اس لیے جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ کبھی کہیں چاہے وہ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے درمیان میں ہو رات میں ہو یا دن میں ہو جنگل میں ہو یا آبادی میں ہو کہیں بھی ہو کبھی بھی کوئی ایسا کام جو اللہ کی ناراضگی کا اور اللہ کے کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ انجام نہیں دے سکتا تو گویا مالداری اور پیسہ کمانے کے لیے بھی جب یہ بندہ تقرے کا خیال کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی شکلیں اختیار کرے گا جو اللہ کی ناراضگی کی نہ ہو اب مالداری میں تقوا کا کیا مطلب مالداری میں تقوا کے لیے چار چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا نمبر ایک آدمی پیسہ حلال طریقے سے کماوے شریعت نے پیسہ کمانے کی جو شکلیں جو طریقے بتلائے ان شکلوں کو جو ہے اختیار کریں تو یہ جو شکلیں بھائی سید نے کہا جو جو کسی کو دکھا نہ دے جھوٹ نہ بولے ناپ توڑ میں کمی نہ کرے یہ اور اسی طریقے سے اور جتنی شکلیں ہر آدمی سمجھتا ہے جو ایسی حرکتیں کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے اس کا دل اس کو بس کہتا ہے کہ تو جو کام کر رہا ہے وہ کیا ہے غلط تو یہ اسی طریقے سے شریعت نے جتنے بھی طریقے حرام بتلائے ان حرام طریقوں سے مال حاصل کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے یہ ہے پہلا تقوی کا مالداری کے سلسلے میں تقوی کے تقاضے کو پورا کرنے کی پہلی شرط ہے اور حدیث میں اس کی بڑی تازی آئی ہے حرام طریقے سے مال وہ شریعت اس سے بڑی تاکید کے ساتھ روکتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب الحلال فریضت بادل فریضہ اسلام کے بنیادی فرائی اسلام کے بنیادی فرائی ہر مسلمان جانتا ہے نماز روزہ حد یہ اس کے بعد حلال طریقے سے مال حاصل کرنا یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی مال کے معاملے میں ہم کوئی شریعت کے پابند نہیں نوز باللہ جس طرح چاہو حاصل کر لو نہیں ہمیں شریعت نے مال کے سلسلے میں بھی ہدایتیں دی بلکہ قیامت کے روز میدان حشر میں جب بندہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا اور سب سے پہلے حضور شاہ فرماتے ہیں لا تزولہ لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى عطائی عن خمسی کہ قیامت کے روز انسان کے پاؤں اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے متعلق پوچھا جائے قیامت کے روز سب سے پہلا جو سوال جس کے بغیر آدمی ہٹ نہیں سکے گا پانچ چیزیں ان پانچ چیزوں میں دو سوال مال کے متعلق انمال ہی منائی نہیں تصور وہ بھی مان پکا کے متعلق ایک سوال تو یہ ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کہاں پر خرچ کیا کمانے کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جس کی شریعت متحرہ نے اجازت ہے حلال طریقے سے کمایا نبی نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی وجہ فرمائی مسلم شریف میں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کا تذکرہ کیا جو اللہ کے راستے میں لمبے سفر پر جاتا ہے حج میں جاتا ہے عمرے میں جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے دعوت و تبلیغ میں جاتا ہے سلا رحمی کے لیے جاتا ہے اور کسی نیک کام کے لیے یہ جو جو ہے رفائی کام انجام دینے کے لیے کہیں فساد ہو گیا وہاں پہنچ گیا لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے کوئی بھی نیکی کے کام کے لیے سفر کرتا ہے لمبا سفر اشاشا اور اس زمانے میں لمبا سفر اب آج کل کی طرح سفر کی سہولتیں بھی نہیں تھی تو اس زمانے میں کوئی آدمی اگر لمبے سفر پر جاتا تو اس کے کپڑے بھلے کچھ غبار آلو اور اس کے بعد جو ہے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں دکھاؤ اس کے بعد بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑے غبار آلود اور فرماتے ہیں یم اجیے سما وہ آدمی اپنے سفر میں اللہ سے دعا کرنے کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے یقور و یارب یارب اور دعا کرتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے اے اللہ اے اللہ حضور فرماتے ہیں مت آم حرام بشر بہو حرام بمل بس حرام وہ ہودی ابھی حرام فاننا سجاو اس کا کھانا حرام کا اس کا پینا حرام کا اس کا لباس حرام کا اس کی پرورش اس کی نشو و نما حرام مال سے ہوئی ہے بنا اس کی دعا کیسے قبول ہو یہ حرام بڑا ایک حرام کا ایک دانا جو ہے نا بڑا خطرناک ہے ایک رکما بڑا خطرناک ہے اگر آپ کسی کے جسم میں چلا گیا تو بس اس کو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے حکایت صحابہ آپ سنتے رہتے ہیں فضائل اعمال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کو انہوں نے کمانے کی اجازت دے رکھی تھی اور کچھ روزانہ لا کے پیش کرے ایک دن کچھ کھانا لا کر کے پیش کیا اور کھا حضرت ابو بکر نے ایک لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھا حلق سے نیچے وہ غلام پوچھ کہتا ہے حضرت آپ تو روزانہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کہاں سے لایا آج نہیں پوچھا اتفاق کی بات کہ ابو بکروں کو کئی وقت کا پھاقا تھا اور پھانسی کی وجہ سے کھانا بے چین سے وہ کھانا رکھتی ہے لے کر میں رکھ دیا تو اس پر غلام نے یہ بات کہی حضرت کا بھروا کہاں سے لایا بتاؤ کہا میں نے زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے کہانت کہانت یہ جیب سی جاری کی وہ اس کا بڑا رواج حالانکہ میں کہانت جانتا نہیں ایک تو کہانت خود غلط کا اسلام کی نہ جانے اور پھر نہ جانے دھوکہ دینا کرے نیچا جیسا مسئلہ اس زمانے میں جو کہانت کرتے تھے اس کو جو لوگ آتے تھے وہ کچھ پیش کرتے تھے آج بھی جو لوگ جاتے ہیں ان کو دیتے معاوضہ اس کی اجرت اس کا جو ہے محنتانا تو کہا میرے ان لوگوں کے پاس اس کا محنتانا دینے کے لیے اس روز کچھ تھا نہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی تو نہیں آئندہ ہم آئیں گے جب آئے آج میں ان کے علاقے سے گزر رہا تھا وہاں کوئی دعوت تھی بھیڑ چڑھی ہوئی تھی اور یہ کھانا اسی کے منتانے میں مجھے دیا یہ سن کر حضرت بکر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں تو تو مجھے ہلاک کر دے وہ ایک رکما جو کھا گئے تھے انگلی ڈال کے اس کو نکالنا تھا رہے ہے کوشش کر رہے ایک تو رکما اور وہ بھی کئی وقت کی بھوک اور فاقے کے بعد بلا ایسے نکلتا کسی نے کہا حضرت ایسا کرو کوئی پانی پی لو اور پھر کہہ طے ایک بڑے پیالے میں پانی منگوایا پیا اور اس کے بعد انگلی ڈال کے قہ کی بڑی مشکل سے وہ ایک رکما جو اندر گیا تھا وہ نکلا یہ منظر دیکھ کر جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے کسی نے کہا حضرت ایک تو نخما تھا اس کو نکالنے کے لیے آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی اتنی مشقت اٹھائی یہ سن کر حضرت ابو بکر نے جواب میں جو جملہ فرمایا وہ ہم لوگوں کو اپنے دل پر نقش کرنے کی ضرورت ہے کیا فرمایا فرماتے ہیں کہ یہ یہ لکما اگر میری جان کے ساتھ نکال نکلتا تو بھی میں نکال کے رہتا اس لیے کہ میں نے یہ کہیں مسلحسن کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ حرام مال سے جس کا گوشت بنا ہو وہ جہنگم کا زیادہ ہوتا ہے مجھے یہ ڈر ہوا کہ کئی روپا اندر جا کر میرے جسم کا حصہ نہ بن جائے اس سے میرے جسم کا کچھ حصہ تیار نہ ہو کہ کئی لوگ مجھے جہنگم میں لے جانے کا ذریعہ بنے حدیث میں آتا ہے کہ حرام مال سے جو گوشت تیار ہوتا ہے جسم کا جو حصہ تیار ہوتا ہے جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے بہرحال حرام بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے آج حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں بس مال کو ایسا مقصود بنا لیا کہ لاؤ لاؤ او کوئی سوچ نہیں رہا کہ یہ حرام اور ایسا حرام جس کو قرآن میں کھل کر حرام کرا لیا ایسے سودی معاملے سود پر رقم لینا سود پر دینا یہ سود کے جتنے بھی معاملے ہوتے ہیں قرآن میں اس کی حرمت آئی اور ایسی سخت حرمت آئی کہ زمانے جاہلیت میں سودی معاملے کرتے تھے جب سود کا حرام ہونا نازل ہوا تو قرآن نے حکم دیا کہ جو پہلے پرانے زمانے یعنی جس زمانے میں سودت کے بغم نہیں ہوا تھا اس زمانے کے جو مطالبے ان کو بھی چھوڑ دو فاضل خاص بھی نے اللہ و رسولی اور اگر اس کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان جنگ کا لڑائی کا اعلان اس سب کو دھمکی کسی اور اس میں دو دو گناہ ایسے ہیں جس میں یہ دھمکی دی گئی ایک حدیث قرآن میں ہے اور حدیث میں ایک حضور کا ارشاد لی ولی فقد اعظم تو بلحاڑ میں کہ جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان چیلنج اللہ تعالیٰ کسی کو لڑائی کا چیلنج دے دے آج آپ کے اس میراو شہر کا جو ہے ایس پی کسی کو دھمکی دے دے کہ میں تجھے دیکھ لوں گا تو اس کی نیند آرام ہو جائے گی راتوں کو نیند نہیں آئے گی سہما رہے گا اللہ تعالیٰ کسی کو دھمکی دے تو کیا ہوگا اس کا حال آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ سود حدیث میں آتا ہے کہ سود کے چھتیس درجے میں کم سے کم درجہ اس کا یہ ہے کہ ایک اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر اتنا سخت اور اس کے باوجود مسلمان یہ معاملے کریں اس لیے مال کے کمانے میں پہلی شرط نے فرمایا کہ مالداری میں کوئی حرض نہیں پر سب کے تکوا کے ساتھ ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ حلال کا حرام کی رعایت کرتے ہوئے حلال کمایا جائے دوسری شرط دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ مال مقصود نہ ہو جب آدمی کاروبار کرے تو اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بہت سے اپنے بندوں کے حقوق لازمی کیے ہیں بیوی کے حقوق سے بچوں کے حقوق سے محتاجوں کے حقوق سے ماں باپ کے حقوق سے ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے میں یہ کما رہا ہوں گویا اس کمائی کے ذریعے سے اس کا مقصد کیا ہو اللہ کی طرف سے اس پر لازم کیے حقوق کی ادائیگی مال جمع کرنا مال بڑھانا اپنے آپ کو بڑا مالدار بنانے کی کوشش کرنا یہ مقصود نہ ہو مقصود وہ حقوق ہو جو مال کے ذریعے سے ادا کیے جاتے ان کے خاطر کمال اور پھر اس میں بھی بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے جن کے حقوق ادا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے اپنے ماں باپ کے چھوٹے بھائی بہنوں کے بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے بڑا بھائی ابھی بڑا ہوا کما رہا ہے اس سے چھوٹے بھائی بہن ہیں ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں اب یہ بڑا بھائی ماں باپ پرورش کر رہا ہے اور ماں باپ کے ساتھ یہ چھوٹے بھائی بہن ہیں ان کی بھی پرورش ہو رہی ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ کچھ کرتے نہیں بیٹھے کھا رہے ہیں اور میں محنت کر رہا ہوں یہ یہ بہت عجیب و غریب نظریہ اور سوچ ہے جو ہمارے سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے دہلی شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم سراسن کے زمانے میں دو بھائی ایک بھائی کاروبار کرتا تھا اور اس کے کمانے پر پورے گھر کا کام چلتا تھا دوسرا بھائی نبی کریم سراسن کی خدمت میں حاضری دیتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے کاروبار میں حصہ نہیں لیتا تھا وہ کاروبار کرنے والے بھائی نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فریاد کی کہ اللہ کے رسول یہ تو کچھ کرتا نہیں بیٹھا کھا رہا آپ کی مجلس میں آتا ہے بس کاروبار میں تو میں محنت کر رہا ہوں دن رات میں پسینہ بہا رہا ہوں کا پسینہ بنا رہا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا لال لوگ رکھو بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو اس کی وجہ سے روزی مل رہی دیکھو جن ماتحتوں کو آپ کی کمائی کے ذریعے سے جن کو فائدہ پہنچ رہا ہے آپ کے چھوٹے بھائی بہن آپ کی اولاد چھوٹی بعد میں ایک بیٹی ہے شاید تلاش ہو گئی اپنے بچوں کے ساتھ باپ کے سر پہ پڑی اور باپ کو اس کی کفالت کرنی پڑتی ہے اور رشتے دار ایسے ہوتے ہیں جو خاندان میں کمزور کوئی ان کی خیر خبر کرنے والا نہیں ان کے بھی خبر لینی پڑتی ہے تو جب یہ ساری اللہ تعالیٰ خدمتیں لے رہے ہیں اس آدمی کو چاہیے کہ اپنا ذہن صاف کر اس وقت یہ نہ سمجھے کہ میں ان پر کوئی احسان کر رہا ہوں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنے بندوں کی خدمت کا مجھے موقع دیا تم اس کو روزی نہیں پہنچا رہے ہو بلکہ روزی تم کو وہ پہنچا رہے ہیں حدیث میں آتا ہے نبی کریم ایسے کا اشاد ہے ان نقم لدر زکون و لطن فلتن سلون پہ موقع ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تم کو اللہ کی طرف سے روزی دی جاتی ہے تمہاری مدد کی جاتی ہے دیکھو ہماری آنکھیں یہ دیکھ کریں کہ دے رہا ہے یہ اور اللہ کے رسول یہ بتا رہے ہیں کہ کون دے رہا ہے وہ کما کے دے رہا ہے کمزور اب ایمان کا فیصلہ کرنا ہے ہمارا ایمان یہ کہے گا کہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ غلط اور اللہ کے رسول سلاطمت جو فرمائے وہ ہمیں ماننا ہے مجھے سلاطمت کے ایک صاحب دادے تھے حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کی حضرت ماریہ نے کیا رضی اللہ اور عنہ اس سے پیدا ہوئے تھے ڈیڑھ دو سال کی عمر ہوئی تھی اور اسی میں انتقال ہوا ان کے انتقال کے بعد ان کو جو دودھ پلاتی تھی دودھ پلانے والی اماں ایک مرتبہ بچی سراسن کی خدمت پر حاضر ہوئی اور ہر بچیا کہ اللہ کے رسول چھاتی میں دودھ جوش مانتا ہے دیکھو دودھ پلانے والی عورت کو دودھ پلانے کے زمانے میں چھاتی میں جب دودھ جمع ہو جاتا ہے تو جب تک کہ بچہ دودھ نہ پی لے وہاں تک اس کو چین پڑتا نہیں تکلیف ہوتی اس نے آ کر کے شکایت کی تو نبی شاید کیلاس نے جواب میں فرمایا کہ ابراہیم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر دودھ پلانے والی مقرر دی دیکھو یہ برما کر حضور فرما رہے ہیں تم چاہو تو دیکھ لو وہ عورت کیا کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے نہیں دیکھوں مجھے اپنی آنکھ کے مقابلے میں آپ کی بات پر زیادہ یقین حضور فرما رہے ہیں دیکھو لیکن وہ نہیں دیکھو یقین یقین کیسا ہے آج ایک مومن کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کمائی کے اس طریقے سے منع کیا تم جو ہے سولی معاملہ کرتے ہو ہم کو برباد ہو جاؤ گے قرآن میں اللہ نے دھمکی دی ہے اتنی بڑی ہے وہ جواب میں کیا کہتے ہیں مولوی صاحب اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو برباد ہو جائیں گے اللہ کے حکم پر عمل کر کے بھی کہیں کوئی برباد ہوتا ہے سیدنا حضرت ابراہیم اللہ نبیانہ علیہ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ اپنی بی حضرت حاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل جو دودھ پیتے ان دونوں کو وہاں وادی غیر بھی ذرا جہاں آج کل کعبہ ہے وہاں چھوڑا جہاں ایک دن کا بھی شام میں رہتے تھے شام کا ملک بڑا ہرا بڑا اللہ کے حکم پر نئی حضرت ابراہیم علیہ دینا والی سلاد والسلام اپنی بیوی حضرت حاضرہ اور بیٹے اسماعیل سے دودھ پی رہے تھے دونوں کو لے کر چلے مکہ آئے اس زمانے میں کعبہ تھا نہیں کعبہ کی جگہ پہ ایک چھوٹا سا چھوٹی سی ٹیکنی جیسی تھی وہاں ان دونوں ماں بیٹے کو چھوڑا اور پانی کا ایک مشکیلا اور ایک چمڑے کا تھیلا جس میں کچھ کھجورے تھیں حضرت حاضرہ کے حوالے تھے اور وہاں سو کر جا کر کچھ کہا بھی نہیں یہ نہیں کہ تم کا سیلنس بنایا ہو ان کو یہ تسلی دی ہو کہ دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے میں اس لیے تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں گھبرانا مات وہاں کوئی انسان آج تو بڑی بڑی بستی کے اندر اپنے مکان میں اکیلا بیوی بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہوئے ان کو کیا لگتا ہے ڈر لگتا ہے معلوم کیا ہوگا تو اس وقت کچھ کہے بغیر چلنے لگے جب جانے لگے تو حضرت حاجرہ کہتی کہاں جانے کہاں جاتے ہم تو اس طرح چھوڑ کر کیسے جا رہے ہو آپ اکیلے کوئی جواب نہیں دے رہے خود ہی حضرت حاضرہ کے دل میں خیال آیا تو وہ پوچھتی ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت دیکھو ان کے ہم تو اس طرح چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو تو ابھی کچھ بولے نہیں حضرت ابراہیم خود جب ان کے دل میں یہ خیال آیا اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ سوال کیا کیا یہ اللہ کا حکم ہے تو جواب میں حضرت کہا ہاں اللہ کا حکم ہے جب انہوں نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے حضرت حاضرہ کیا فرماتی فرمانی ہونا اللہ کا حکم ہے اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا جو آدمی اللہ کا حکم پورا کرے گا اللہ اس کو برباد نہیں کر سکتا ایک عورت جو اپنے دو کے بچے کے ساتھ ایسی جگہ پر چھوڑی جا رہی ہے جہاں کوئی انسان نہیں موسم تو کوئی آبادی نہیں کوئی کھائی نہیں اور وہاں کوئی سبزہ نہیں کچھ نہیں وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے حکم سے اگر ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا تو ان کا تو یہ یقین اور آج ہم مسلمان ایمان کا دعویٰ کرنے کے ساتھ یوں کہیں مولوی صاحب کہ آپ کہتے ہیں آپ کا مسئلہ اگر ہم کرنے جاتے ہیں تو ہم برباد ہو جائیں تو یہ حقیقت تو کیا ہے کہ یہ شیطانی کرتے ہیں ضرورت ہے کہ آدمی مال کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لے تو گویا میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جن کی پرورش یعنی گویا حقوق حقوق کیا جائے گی اس اس نیت سے مال کماؤ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ان کے اوپر کوئی احسان نہ جتلائے حضرت مولانا صاحب اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد صاحب اللہ علیہ کہ فضائل اعمال جن کے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں سنتے سناتے ہیں ان کے والد حضرت مولانا یا حضرت گنگور اللہ علیہ کے خالی خاص جب وہ گنگور چھوڑ کر سہارنپور آئے آباد ہونے کے لیے وہاں کا تو کھانا شروع کیا آج بھی کتب کھانا یا ہے جو لوگ سہارنپور جاتے ہیں ان کو دیکھو دیکھ جانتے ہوں گے تو حضرت مانا اییا صاحب لائف حضرت مانا یا صاحب کے چھوٹے بھائی ان کی پرورش جو ہے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تھا ان کی پرورش حضرت مانا یا صاحب کرتے تھے کتب خانے کا کاروبار سنبھالنے کے لیے مولانا نے منشی جی کو رکھا تھا اور مولانا ایسا خود بھی جو ہے بڑا وقت پر کتب خانے میں کوئی آڈر آیا کوئی پارسل تیار کر رہے ہیں بنا رہے ہیں یہ سب اس میں مشغول رہتے تھے منا انڈیا صاحب سب بھی کتب خانے میں کبھی آ جاتے لیکن کچھ کرتے نہیں تھے ایک کونے میں اپنا بیٹھتے رہتے تو وہ منشی جی جن کو حضرت مولانا یا صاحب نے کتب خانے کا نظام سونپ رکھا تھا ایک دن ان سے رہا نہیں گیا اور کہتے مولوی آ کے ایسے ہی بیٹھے رہتے ہو ایک پارسل ہی بنا لیا تو ناگوانی کے ساتھ انہوں نے یہ جملہ کہا اگر مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جب یہ سنا تو ان پر اتنا غصے ہوئے اور کہنے لگے آئندہ اگر ایسی بات کی تو یہاں سے نکالوں یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی وجہ سے روزی دیتا ہے سننا اور چیز ہے اور سمجھنا اور یقین رکھنا اور چیز ہے تو بہرحال دوسری شب تقوی کے ساتھ مالداری یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ہم پر لازم کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی نیت سے کیا ہے آدمی کماوے مال جمع کرنا مقصود نہ ہو اور دو چیزیں رہ گئی وقت پورا ہوا آئندہ کبھی اللہ موقع دے گا تو بیان کریں گے آخر الحمد للہ رب العالمین